رحمۃ اللہ فرما ثانی احسانی اللہ کی کتاب سے یہاں تربیت و سالق سے تحریر فرمایا ایک سوال کے جواب میں فرمایا جس وقت غصہ آئے اس وقت یہ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اس طرح غصہ کرنے لگے تو آخر میں بھی چاہوں گا کہ معافی ہو جاوے تو مجھ کو چاہیے کہ اس شخص کو بھی معاف معافی دے دوں اور یہ سوچو کہ یہ شخص میرا اتنا خطاوار تو نہیں ہوگا جتنا میں اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوں کہ جب میں معافی کا آرزو مند ہوں اس کو کیوں نہ معاف کر دوں اور دوسرا کام یہ کرے کہ فوراً وہاں سے جدا ہو جاوے یعنی اس جگہ نہ رہے جب تک کہ غصہ بالکل ختم نہ ہو جائے انشاءاللہ اس تدبیر سے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے اور تیسرا کام یہ کرے کوئی وقت معین کر کے اپنے عیوب کا دھیان کیا کرے اور سوچا کرے میں سب سے بدتر ہوں اس سے کبر کی جڑ کٹ جائے گی اور غصے کا غصے کا منشا غصے کی جو وجہ ہے وہ کبر ہی کبر ہی ہے کبر کے معنی اپنے کو بڑا سمجھنا دوسرے کو حقیر سمجھنا اور غصے کے وقت یہ خیال کرے کہ تو تو سب سے بدتر ہے بس اپنے سے بہتر پر غصہ نہیں کرنا چاہیے اپنے سے بہتر پر غصہ نہیں آنا چاہیے دوبارہ پڑھوں غصہ آئے جس وقت اس وقت یہ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اس طرح غصہ کرنے لگے تو آخر میں بھی چاہوں گا کہ معافی ہو جاوے تو مجھ کو چاہیے اس شخص کو بھی معافی دے دوں اور یہ سوچے یہ شخص میرا اتنا خطاوار تو نہیں ہوگا تو ہوگا نہیں جتنا میں اللہ تعالیٰ کا گنہ گار ہوں کہ جب میں بھی معافی کا آرزو مند ہوں تو اس کو کیوں نہ معاف کر دوں اور دوسرا کام یہ کرے فوراً وہاں سے الگ ہو جائے جس اس جگہ نہ رہے جب تک غصہ بالکل ختم نہ ہو جائے انشاءاللہ اس تدبیر سے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے اور تیسرا کام یہ کرے کوئی وقت معین کرے اپنے عیوب کا دھیان کیا کرے اور سوچا کرے میں سب سے بدتر ہوں اس سے کبر کی جڑ کٹ جائے گی اور غصے کا منشا کبر ہی کبر ہی کبر کے معنی اپنے کو بڑا سمجھنا دوسرے کو حقیق سمجھنا اور غصے کے وقت یہ خیال کرے کہ تو تو سب سے بدتر ہے بس اپنے سے بہتر پر غصہ نہیں آنا چاہیے سن رہے ہو ایک وقت فرمایا کہ غصے کے وقت تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے جس پر غصہ آئے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود علیحدہ ہو جائے اگر پھر بھی غلطی ہو جائے تو اس کا یہی تدارک جو آپ کا معمول ہے کافی ہے یعنی معافی مانگنا اور اس کا شبہ نہ کیا جائے کہ شاید دل سے معاف نہ کیا ہو کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے اپنی طرف سے دل سے صاحب حق کو راضی کرنے کی کوشش کرے اس کا مکلف نہیں ہے بس معافی مانگنی کافی ہے اس سے آگے اختیار نہیں تو اس کا مکلف بھی نہیں اور فرمایا اگر اس کا التظام کر لیں کہ جب کسی پر غصہ آ جائے تو اس کو کچھ ہدیہ دے دیا کریں چاہے قلیل ہی مقدار ہو تو زیادہ فائدہ ہو اور غصے کا ایک مجرب علاج یہ ہے کہ جس پر غصہ آئے اس کو اپنے پاس سے جدا کر دیں یا اس کے پاس سے خود جدا ہو جائے اور فوراً کسی شغل میں لگ جائے ماشاء اللہ ایک ساتھ کے غصے کا علاج فرمایا تھا کہ جس پر غصہ کیا جائے تو غصہ ختم ہو جانے کے بعد مجمع میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے پاؤں پکڑیے یعنی کہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھیے ایک دو بار ایسا کرنے سے نفس کو عقل آ جائے گی ہر کسی کی الگ الگ بتا دیں اللہ جو میں آتا ہوں بہت ہی فاری ہوا آپ کو